حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ قبیلے کے کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا پھر انہوں نے مدینہ منورہ کی آب و ہوا کو ناموافق پایا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے اونٹوں میں بھیج دیا انہوں نے چند دن تک ان کا دودھ اور پیشاب پیا جب وہ تندرست ہو گئے تو وہ اسلام سے مرتد ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب ایمان چرواہے کو قتل کیا اور اونٹ ہان کر چلتے بنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تلاش میں آدمی بھیجے وہ پکڑ کر لائے گئے آپ نے ان کے ہاتھ پاؤں سختی کے ساتھ کاٹ دیے ان کی آنکھوں میں سلا یا پھیر کر ان کو پھوڑ دیا اور انہیں سولی پر لٹکا دیا سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار تینتیس